اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قرآن کریم میں کئی انبیاء کرام کے واقعات کو بیان فرمایا جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اللہ نے جس کو پیغمبری عطا فرمائی نبوت عطا فرمائی اللہ جل شان کا ان سب پر اپنا خاص کرم ہوا علماء کرام امبیائی انبیاء علیہ السلام کی جو تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار لکھی ہے ان میں سے بعض مشہور پیغمبر مشہور قسم کے رسول جن کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا انہی میں سے حضرت علیہ السلام ہے انہی میں سے حضرت یوسف علیہ السلام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام ہے اور انہی جلیل القدر مشہور پیغمبروں میں سے اللہ پاک نبی سیدنا نو علیہ السلام ہے دینی کتابوں میں سیدنا نو علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے قریبی زمانہ ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام بہت ہی جلیل نظر پیغمبر ہے اللہ کی توحید کے لیے اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے ماری پت کے لیے بڑی زبردست مار آئی اور یہ جو نور ہے ان کا اصل نام نور نہیں ہے نو یا عربی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے ہونے والا ان کا اصل نام تھا عبد الغفار اصل نام کا عبد الغفار نوح نام کیسے پڑا ان کا کے پاس سے ہوا کتابوں میں گندا بدن گلا ہوا جسم نو علیہ کے پاس سے جب وہ گزرا تو انہوں سی سلانا سالانہ نفرت کا اظہار فرمایا کتے سے نفرت کی اللہ پاک جل شان جلنے کتے کو فرمائی وہ کتا کہنے لگا اے اللہ کے نبی آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں کیا میں اپنی مرضی سے کتا بن گیا اور آپ جیسے نبی بن گئے مجھے بھی اسی خدا نے پیدا کیا آپ کو بھی اسی خدا نے پیغمبر بنایا اور آپ نے مجھ سے نفرت کی کیا یہ بیماری میں نے لگائی ہے آپ نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا بلکہ آپ نے خالی کائنات پر اعتراض کیا ہے بیماری دنیا دینے والا وہ ایک اللہ ہے اس پر جو علیہ السلام کو جھٹکا لگا وہ اتنے روئے اتنے روئے روئے ان کا نام ہی نور پر نور کا مانا ہوتا ہے رونے والا مسلمانوں اندازہ لگاؤ وہ ایک کتے کو اس بات کا احساس ہے میرا پیدا کرنے والا ایک ہے میرا خالق اور مالک ایک ہے بیماریاں دینے والا ایک ہے تندرستیاں دینے والا ایک ہے اور ہم نے ہزاروں خدا بنا رکھے جناب سیدنا نو علیہ جلیل القدر پیغمبر ہے قرآن کریم میں اللہ نے ان کا ذکر خیر جنا سے جگہ جگہ اللہ نے نو علیہ کا ذکر فرمایا کی طرف ان کی کی طرف اس زمانے کے لوگوں کی طرف تاکہ ڈرائے اپنی قوم کو میرے درد عذاب سے پہلے ہم عذاب سے پہلے بربادی آنے سے پہلے باہر آنے سے پہلے ہوشیار کرے خبردار کرے تعلی سلامی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے تسلیم دیا متا مین لگو میری آ گا اور میری پیاری لیے آیا ہوں اس کی ایک ہی شکل ہے ایک ہی شکل ہے ایک ہی صورت ہے ہاں ایک ہی راستہ ہے ارے وہ لوگوں میں ہل چلانے سکھانے نہیں آیا تمہیں کارخانے چلانے سکھانے نہیں آیا میں تمہیں اور کچھ بتانے نہیں آیا میرے دن میں تو ایک ہی کام ہے میں تمہیں یہ بات بتانے آیا ہوں تمہارے اعتقاد ٹھیک کرانے آیا ہوں میں تمہارے یقین بھی ٹھیک کرانے آیا ہوں تمہارے صحیح کرنے تمہارے اندرون کو صاف کرنے آیا میرا ایک ہی مشن ہے ایک ہی کام ہے اس اللہ کا سوا کوئی تمہارا خالق اور مالک نہیں ہے یا نبی مبین گی میں بدلنے کے لیے آیا ہوں جب اللہ کے نبی نے اللہ کے میں بنگل میں ارے کا تورایا میں ماتا جی کسی کا محتاج نہیں قرآن کریم میں دو رکو مستقل دو رکو قرآن کریم میں نو علی سلاۃ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ جاؤ اپنی قوم کو میری توحید سمجھاؤ اپنا مشن میں نے تمہیں جو منصب عطا فرمایا تمہیں نبوت پیغمبری عطا فرمائی نبی بنایا جاؤ لوگ شرک میں ڈوب گئے کفر میں ڈوب گئے لوگوں کو توحید سمجھاؤ لوگوں کو میری ربوبیت سمجھاؤ نو علیہ سلاۃ وسلام قرآن کریم میں موجود ہے فرمایا قال رب انی دعوت قومی و نہارا میرے اللہ میں اس قوم کو رات کو سمجھایا میں نے دین کو بلایا فلم دعائی الا فرارا جتنا میں نے میں تیری طرف بلایا یہ بڑے بڑے تو بھاگ گئے ارے کس کسی نے پتھر مارا کسی نے روڑا مارا ارے کسی نے راستے میں کانٹے رکھے ارے کسی نے مجھے ارے کسی نے دو پٹا ڈال کے چادر ڈال کے گلے سے مجھے گھسیٹا ارے نو علیہ کی سلاد پہ ہزاروں جان قربان کر دو جب صبح کا سفیدہ طلوع ہو جاتا تھا بازار میں کھڑے ہو جاتے تھے لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے تھے لوگ اتنے بد بخت تھے نو علیہ کی سلاد والسلام کے سامنے کھڑے ہو کر ارے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس دیتے تھے نو علیہ السلام وہی کھڑے رہتے تھے ارے فرماتے جب بھی تھک کر انگلیاں نکالوں گے جب بھی انگلیاں نکالوں گے اللہ کی توحید کا پیغام سنا کر کے جاؤں گا مفسرین نے لکھا ہے آفرین آفرین کہنے والا کوئی نہیں مرحبا کہنے والا کوئی نہیں نعرے لگانے والا کوئی نہیں استقبال کرنے والا کوئی نہیں مرہم پٹی کرنے والا کوئی نہیں اتنے پتھر پڑتے تھے اتنے پتھر پڑتے تھے سارا جسم لہو لہان ہو جاتا تھا ہم تو چار نماز کیا پڑھتے ہیں ساری دنیا کافر نظر آنے لگتی ہے تھوڑا سا غریب کی امداد کر دیں گے تھوڑا سا بیوہ کو راشن پہنچا دیں گے موت تک اس کے گیت گاتے جس خدا نے اتنی ساری نعمتیں دی کیا اس کے کبھی گیت گائے اور یوں بھی نہیں کہ اتنی بڑی مار کھا کھا کر پھر یہ نہیں کہ شام کو اکڑے ہوئے سارا دن پتھر کھائے کبھی کچہری میں چلے گئے کبھی بازار میں چلے گئے کبھی بستیوں میں چلے گئے سردی گرمی رات دن یہی کام ہے اتنے پتھر لگتے تھے سر سے پیروں تک کوئی ہڈی سلامت نہیں رات کو سجدے میں سر رکھ کر اللہ کا پیغمبر روتا ہے الہی مجھے معاف کر دے تیرا نام پہنچانے میں تیرا پیغام پہنچانے کا جو حق تھا میں ادا نہ کر سکا ساڑھے نو سو سال کے بعد بھی اللہ کا پاک پیغمبر اللہ کا نبی جلیل القدر پیغمبر سارا دین مار کھانے کے بعد بھی کہتا ہے الہی جو حق تھا میرے سے ادا نہ ہوا مجھے معافی عطا فرما آج ہم معافی مانگنے کو تیار نہیں اپنے آپ کو گنہگار گار سمجھے تو نہ معافی مانگے ساری عمر رشوت کھائی معافی نہیں مانگی ساری عمر ظلم کیا معافی نہیں مانگی ساری عمر فلم دیکھے معافی نہیں مانگی ساری زندگی سود کھایا ساری زندگی لوگوں کا غلط مال ہڑپ کر لیا ساری زندگی میں کبھی معافی نہیں مانگی اور جب کوئی مصیبت آتی ہے کسی مصیبت میں سب جب جھگڑے جاتے ہیں تو آج کا مسلمان کہتا ہے پتا نہیں کون سے گنا میں پکڑا گیا جیسے سارے جنت بغدادی ہو بغیر گنا کیے سانس آتا نہیں بغیر معصیت کیے ہوئے سانس آتا نہیں اور جب کوئی پریشانی آتی ہے تو کہتے پتا نہیں کون سے گنا میں پھنس گیا علی مرتضا رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں ہمارے یہ جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں یہ ہمارے ہاتھوں کی کرتوت ہے ہماری بدامالیوں کا نتیجہ ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک آدمی قتل ہوا اور اس کے قتل کے کیس میں وہ آدمی گرفتار کر کے لایا گیا جو دراصل قاتل نہیں تھا جس نے قتل نہیں کیا تھا حکومت والوں نے پھانسی کا حکم جاری کیا جب رات کی تاریخی چھا گئی تو جس کے خلاف پھانسی کا حکم جاری ہوا تھا وہ آدمی اٹھا اور اس نے اللہ کے سامنے آنسو بہائے آہو جاری کی کہاں کے کائنات میرا بے گنا ہونا ساری کائنات سے چھپا رہ سکتا ہے لیکن تو تو درخت کے پتے پتے کا مالک ہے ریت کے ذرے ذرے کا مالک ہے تیری تیری ذات سے کوئی چیز اوجل نہیں ہے مالک میں نے تو قتل نہیں کیا مجھے تو پھانسی لگنے والی ہے حاطب سے آواز آئی میرے بندے ایک دن یاد کر تو نالی کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک کیڑا تیرتا تیرتا نالی کے کنارے آیا تو نے دھکا دے دیا وہ باہر آنا چاہتا تھا تو نے دھکا دے دیا وہ پھر آیا تو نے پھر دھکا دیا وہ پھر آیا تو نے پھر دھکا دیا حتیٰ کہ وہ ڈوب کر مر گیا کیا وہ میری مخلوق نہ تھی قاتل تو تو ہے مثل دوسری ہے جب تک وہ مرا نہیں تو نے چین کا سانس نہ لیا کیا وہ میری مخلوق نہ تھی اس نے اس کی جان جب تک تو نے اس کی جان نہ چھوڑی وہاں تک تجھے چین نہ آیا وہ بھی تو میری مخلوق تھی اس کو بھی تو میں نے پیدا کیا تھا آدمی کا قاتل تو نہیں ہے لیکن ایک جاندار چیز کا قاتل ہے اس کے عوض میں تجھے پھانسی لگی مسلمانوں یہ اس لیے بتا رہا ہوں اکثر و بیشتر لوگ یہ سوچ لیتے ہیں ارے جی میرے سے کیا گنا ہو گیا پتا نہیں جناب سیدنا نو علیہ سلاۃ والسلام و سلام اللہ کا جلیل القدر پاک پیغمبر رات دن روتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں مار کھاتے ہیں قرآن کریم گواہی دے رہا ہے افسوس تم قرآن پڑھنا سیکھو ترجمہ دیکھنا سیکھ جاؤ تمہیں قرآن سے محبت ہو جائے تمہیں قرآن کریم سے رغبت پیدا ہو جائے قوم اتنی بگڑی وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم نو علیہ السلام جب کوئی بات کرتے سمجھانے کی کانوں میں انگڑیا ڈال لیتے لوگوں کو کہتے کوئی نہیں سنو کان بند کر لو وستغشو یا بگم جب نو علیہ السلام سامنے سے تشریف لاتے عورتیں بھی مرد بھی جوان بھی بوڑھے بھی منہ پہ کپڑا ڈال لیتے کہتے نعوذ باللہ اس کی منحوس شکل ہے یہ ہرگز نہ دیکھو نبی کی شکل کو برا بتانا ارے مسلمانوں کتنی بڑی نہوست والی بات ہے اب میں تمہیں بہت گڑ کی بات بتانے لگا ہوں جھگڑا کیا تھا جھگڑا کیا تھا اصل میں قرآن کریم کے اسی سورت کے سورہ نو کے دوسرے روکو میں آگے چل کر کے فرمایا ولا ولا ودا سواعا ولا یغوس ویعوق ونسرا پانچ اللہ والے تھے اس قوم میں نیک تھے اور وہ لوگ مر گئے ان کی قبریں بنا کر انہیں پوجا کرتے تھے یہاں سے جھگڑا ہوا اللہ کے نبی کا اور پوری قوم کا پوری قوم کہتی تھی یہ ہمیں مال دیتے ہیں یا ہمارے کاروبار میں ہماری مدد کرتے نو علیہ السلام کہتے ہیں ظالموں اگر یہ نفا نقصان کے مالک ہوتے تو مرتے کیوں کوئی مرنے پہ راضی تھوڑا ہی ہوتا ہے یہ جھگڑا چلا ساڑھے نو سو سال تک چلا ہے ساڑھے نو سو سال تک یہ پانچ آدمی اللہ والے تھے جب وہ مر گئے ان کے بڑے بڑے قبے بنا لیے وہاں جا کے نظر و نیاز منتیں سب کچھ کرنے لگے اللہ کے نبی کی بات نہ مانی جبھی تو کہتے تھے اس کی شکل اچھی نہیں صورت اچھی نہیں اس کی بات ٹھیک نہیں قرآن کریم گوائے جالو اصاب آدانی بگم و سرو وسط رستبار لوگ اتنی نفرت کرتے تھے شکل دیکھنے کو تیار نہیں نو علیہ سلاد وسلام نے ہزاروں برس تک سمجھایا نسلیں بدل گئی مسئلہ نہ مانا نسلیں بدلنے لگی دادا مر گئے باپ مر گئے پوتے بھی وہی کے وہی بن گئے جب اللہ کے پاک پیغمبر کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا مار کھاتے کھاتے پتھر کھاتے کھاتے ساڑھے نو سو برس گزر گئے اللہ کے پیغمبر نے پھر دعا کر دی قرآن کریم میں موجود ہے رب لا الارض من الكافرین دیارا میرے اللہ ان کا ایک بچہ ایک گھر زمین پر نہ چھوڑ میں تو نسلوں کی نسلوں کو دیکھ چکا ہوں یہ مانتے ماننے کو تیار نہیں بڑے اپنے چھوٹے کو سکھا کے جاتے ہیں اس کی بات نہیں ماننا ہماری بات ماننی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا لیکن یہ بھی حصے دار بن گئے یہ بھی تو نفع نقصان کے مالک ہیں ولا الا کفارا او میرے مولا میں نے بڑی نسلیں دیکھی ان کی تو نسلیں بھی کافر پیدا ہوتی ہے فاجر پیدا ہوتی ہے ایک بندہ ان کا دنیا میں زندہ نہ چھوڑ برباد کر دے پھر آئی آواز میرے پیغمبر نو علیہ السلام آپ نے بھی صبر کی حد کر دی بڑی بڑی مصیبتیں جھیلی بڑا برداشت کیا جب میری ذات کو پکار آئی ہے اب آیا میرا عذاب کتنے لوگ ایمان لائے تھے اسی چوراسی آدمی اندازہ لگاؤ ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ کے بعد چوراسی آدمی ایمان لائے ایک سال کا ایک بندہ بھی نہ بنا حساب کر کے دیکھو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا آواز آئی وسنا فل کبھی نا میرے پیغمبر نو علیہ السلام ان آدمیوں کو بچانے کے لیے کشتی بناؤ جو تجھ پر ایمان لائے نو علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی قوم کا مزاق بن رہا ہے کیوں جی یہ کشتی ہوا میں اڑا کریں گی پانی تو پینے کے لیے ہے نہیں جناب کشتی بنا رہے ادھر نبی بنے پھرتے ہو ادھر کشتیاں بناتے ہو ہاں ہاں بگڑی ہوئی قوم بدماش قوم سرکش لانت میں گرفتار قوم تھی پیغمبر کا مذاق اڑا رہے ہیں ابنو علیہ سلاۃ السلام کا دل دکھا ہوا تو پہلے سے تھا اللہ میاں کی ذات بڑی بے نیاز ہے عرض کیا الہ العالمین یہ تو میری کشتی کا مذاق اڑا رہے فرمایا قال ان تسخروا منا فاننا نسخر منكم كما تسخرون میرے پیغمبر گھبراؤ نہ یہ تجھے دیکھ کر مذاق اڑا رہے ہیں کل ان کا جب بیڑا غرق کروں گا یہ ڈوبیں گے آپ ان کو دیکھ کر ہنس لینا کشتی تیار کر دی بدماشوں نے کیا کام شروع کیا نو علیہ سلاۃ السلام کی جو تیار کردہ کشتی تھی اس میں جا کر کے پائخانہ کرنا شروع کر دیا اس نے اس کو بتایا اس نے اس کو بتایا میں نے یوں کر کے آیا ہوں جتنی بڑی وہ کشتی تھی ساری کی ساری پاخانہ کر کر کے بھر دی اللہ کے نبی کا پھر دل دکھا الہی یہ کیا بنا فرمایا گھبراؤ نا مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر انہی سے صاف نہ کراؤں تو میری کھدائی کیا ہوئی آپ گھبرائے نا عورتیں پاخانہ کرنے جا رہی ہے چلو چلو نبی کی وہ وہ ہے نا جو یوں کہتا پھرتا ہے یہ اس کی کشتی ہے اس میں چل کے آئیں گے پاخانہ کر کے آئیں گے عورتیں آ رہی ہیں مرد آ رہے ہیں جوان آ رہے ہیں بوڑھے تو اور سمجھا رہے ہمیشہ رسم و رواج یہ رسم رسم و رواج کے بارے میں شرکیہ باتوں کے بارے میں نوجوانوں کو اکثر بوڑھے سمجھایا کرتے ہیں نئی باتوں پہ نہ لگنا ہمارا پرانا زمانہ یاد رکھنا مسلمانوں ہمارے باپ دادا یوں کیا کرتے تھے اللہ تو بڑا بے نیاز ہے پوری قوم میں اللہ نے خارش کی بیماری پیدا کر دی جتنے لوگ کشتی میں جا جا کر پائخانہ کر کے آئے تھے سب کو کھجلی کی بیماری ہو گئی اللہ پاک جل شان نے عورتوں کو کھجلی مردوں کو کھجلی آگے سے کھجا رہا ہے پیچھے سے کھجا رہا ہے ہر وقت کھجاتے پھرتے ہر وقت کھجاتے رہے ہیں خارج کر رہے باوجود اس اس عذاب میں گرفتار ہونے کے ایک بوڑھا جو اس کشتی میں بری ہوئی کشتی میں پاکھانا کرنے گیا کنارے پر بیٹھ کر پاکھانا کیا کمزور جان تھی اٹھنے جو لگا دھڑن سے اس کے اندر پاخانے کے اندر گرا جہاں جہاں پاخانہ لگا وہاں وہاں سے کھجلی ختم ہو گئی کشتی کے کنارے پہ کھڑا ہو کر بوڑھا آواز دینے لگا او میری قوم کے لوگوں آ جاؤ کھجلی کی دوا مل گئی خارش کی دوا مل گئی اس نے کہا بابا جی کیا دوا ہے گولی ہے کیپسول ہے جو کشتی میں موجود ہے اس نے کہا یہی دوا ہے دیکھ لو میری جان کو جہاں جہاں لگ گئی وہیں سے کھجلی مٹ گئی خارش چلی گئی باقی جگہوں پہ میں نے اٹھا کے ملا ہے پڑ گئی قوم وہ بیوی کو بلانے جا رہا ہے وہ بھائی کو بلانے جا رہا ہے باپ بیٹے کو بلانے جا رہا ہے جلدی آ جاؤ دوا ختم نہ ہو جائے پڑ گئی خلقت خدا کی ڈوب رہی ہے بھاگ رہے دوڑ رہے بھاگ رہے ہیں برتن لے کر آ رہے ہیں کہ میں لے کے آؤں گا اما کے لیے میں لے کے آؤں گا خدا وہ ہوا جہاں تک یہاں تک لکھا مفسرین نے مسلمانوں کہ کشتی دھو دھو کر پینے لگے کتنے لوگ ایسے تھے جب آئے تو وہ سارا کا سارا پائخانہ ختم ہو گیا تھا اب وہ جو کشتی کے لکڑوں پہ جو پائخانہ لگا ہوا تھا اس کو دھو دھو کر پینے لگے اور جو پیتے اس کی خارش ختم جو ملے اس کی خارش ختم کھجلی ختم اللہ پاک نے آواز دی او میرے نو علیہ السلام دیکھ رہے ہو کہاں جی ہاں پھر مانتے ہو نا میری خدائی دیکھ لو انہیں سے صاف کرا دی کہ نہیں یعنی پاکھانا کھانا منظور کر لیا نبی کی بات نہ مانی پیغمبر کی بات نہ نہ مانی اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کی نبوت کے تاج والے کی بات نہ مانی آ گیا وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کا وقت تیار مقرر کر رکھا تھا پھر بھی بات نہیں آئے چھیڑ خانی کرتے تھے نو علیہ وسلام سے مزاق کرنے لگے چھیڑ خانی کرنے لگے کہنے لگے کہاں ہے وہ عذاب روزانہ کہتے رہتے ہو عذاب آئے گا عذاب آئے گا آج تک تو عذاب آیا نہیں انتظار کرتے کرتے ہمارے بال سفید ہو گئے وہ آئے گا کب اللہ کا پاک پیغمبر نو علیہ السلام روتے روتے گزر جاتے اللہ کے قہر کو دعوت نہ دو پناہ مانگو توبہ کرو بولے جانے بولے جا لے آ تو کہتا تھا عذاب آنے والا ہے ہم نہیں ڈرتے چھیڑ چھیڑانی کرتی تھی مرد کرتے تھے ایک دن نو علی کی سلا تو السلام تنور پہ روٹی پکوانے کے لیے گئے بری روٹیاں پکایا کرتی تھی روٹی بھی پکاتی جاتی تھی وہ بھی باز نہ لگی بیٹا نو شکل تیری بڑی اچھی ہے صورت تیری بڑی اچھی ہے قد و قامت تیرا بڑا نرالا ہے لیکن تجھے شرم نہیں آتی تو جھوٹ بولتا ہے کہاں مائی کیا میں نے کیا جھوٹ بولا کہاں کئی دنوں سے کہہ رہا ہے کہ عذاب آئے گا عذاب آئے گا عذاب تو آیا نہیں اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمایا مائی اللہ کے عذاب سے پناہ مانگ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگ وہ اس پر بھی قادر ہے وہ اس پہ قدرت رکھتا ہے تیرے اس تنور سے پانی ابل پڑے وہ اتنی بھی طاقت رکھتا ہے نو علیہ السلام نے وہاں سے پیٹ پھیری اور چلے ہی تھے اندازہ لگاؤ کسی گیلی جگہ سے پانی نکلتا سمجھ میں آ سکتا تھا وہ خدا تو وہ ہے آگ میں سے پانی نکال دیا تنور میں سے پانی ابل ابلا اس تنور میں سے پانی ابلا سیدنا نو علیہ السلام تو السلام اپنے والوں کو اکٹھا کر کے کشتی میں بٹھا لیا خود خود بیٹا گھر میں پیدا گوا گھر والی نے جنا گھر میں پلا نو سلاد تو السلام کا لختے جگر پیارا نور نظر جس کا اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا فرمایا وہی تجریبی تھی موجن کل جی بانگال ونا دان فی نو علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو اپنے نور نظر کو اپنے بیٹے کو آواز دی یا او میرے پیارے بیٹے او میرے جیگر آ جا او میری گھر والی کا دودھ پینے والا او میں نبی کی گود میں پلنے والا ارکم انا ولا تکم الکافرین آ جا ایمان والوں کی کشتی میں سوار ہو جا میں میں نبی کے ساتھ لگ جا میں نبی کی بات مان جا بیٹے کو سمجھایا ہے نو علیہ تو وسلام نے آ آ میری بات سن جا ورنہ مارا جائے گا وہ بیٹا آگے سے کہنے لگا قرآن پاک باپ بیٹے کی گفتگو نقل کر رہا ہے آگے سے فرمایا قال الى من الماء او میرے ابا جان مجھے پانی سے نہ ڈرا مجھے سیلاب سے نہ ڈرا مجھے طوفان سے نہ ڈرا ارے کتنے اونچے اونچے پہاڑ ہے میں پہاڑی پہ چڑھ کر بیٹھ جاؤں گا کیا کرے گا میرا پانی سیلاب میرا کیا بگاڑے گا یہ کتنی اونچی پہاڑی ہے اللہ کے نبی نے پھر آواز دی او میرے لختے جگر تو نہیں جانتا ہے قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا او میرے بیٹے غلط خیالی ہے تیری پاریاں تجھے نہیں بچا سکیں گی بلندی سے تجا اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گی آ جا مرحیم آج تو وہی بچے گا جس کو وہ اپنی رحمت کی چادر اڑا دے گا وہ لبین مل موجو فکان من المغرقین آیا طوفان پہاڑیوں کے اوپر سے پانی گزرنے لگا نو علیہ السلام کشتی میں ماننے والے کشتی میں ہے نو علیہ السلام اپنے لخت جیگر کو اپنے نور نظر کو نہ ماننے والے کو اللہ کے نا فرمان اللہ کی نا فرمانی کرنے والے بیٹے کو جب گوتے کھاتے دیکھا کبھی پانی میں ڈوب رہا ہے کبھی اوپر آ رہا ہے باپ کی فطری شفقت نے جوش مارا باپ کی محبت نے جوش مارا اللہ کے حضور میں جھول خوشخبری پھیلا دی کہ العالمین تو نے مجھے نبی بنایا پیغمبری دی یہ میرا لخت جگر ڈوب رہا ہے الہ العالمین تو کرم فرما معافی مانگی وَنَادَا نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي او زمین و آسمان کے مالک او میرے رب ہے او میرے پروردگار ہے میرا ایک بیٹا ڈوب رہا ہے تیرا وعدہ تھا جو تیرے ہوں گے میں نہیں ڈوبوں گا یہ میرا بیٹا میری بیوی نے جنا میری بیوی کا دودھ پیتا رنگا یہ میرے سامنے ڈوب رہا ہے میرے اللہ تو اچھا وعدہ کرنے والا ہے اور تو وعدے کا پکا کرنے والا ہے یہ بیٹا ڈوب گیا آواز دائی ان بنی من انگلی و ان واد کل حق و انتا کم الحکمین آواز آتی ہے قال یا نوح انہو لیس من اہلک یہ تیرا ہے ہی نہیں اللہ فرما رہا ہے یہ تیرا ہے ہی نہیں الہی کیسے نہیں ہے میرا میری بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا میری پشت سے پیدا ہوا میرے نطفے سے پیدا ہوا میں نے اس کو گود میں پالا میں نے اس کو گود میں کھلایا میں نے اس کو کاندھے پہ اٹھایا میں جانتا ہوں یہ میرا ہے میں اس کا ابا ہوں یہ میرا بیٹا ہے آواز آئی نو آواز روکو ان نہ غیر صالح اس کے عمل اور ہے تیرے عمل اور ہے یہ تیرا کیسے ہو سکتا ہے نہ یہ تیرا ہے نہ یہ میرا ہے یہ تیری رحمت سے بڑا دور ہے یہ میری رحمت سے اتنا دور ہے اتنا دور ہے اتنا دور ہے ان نہ اگلی بات جو اللہ تعالیٰ نے نو علیہ السلام سے فرمائی خدا کی قسم اگر اگر تم اس کا ترجمہ توجہ سے دل کی آنکھوں سے سنو مسلمانوں کلے جب پھٹ جائے فرمایا فلا ما لیس لک کبھی علم ان دکان تک میں اس تیرے بیٹے سے اتنا ناراض ہوں اتنا ناراض ہوں میری رحمت سے اتنا دور ہے اگر تیری زبان سے اس کا دوبارہ نام نکل گیا نبوت کا تاج اتا کر نبیوں کی لسٹ میں سے فہرست میں سے تیرا نام نکال دوں گا سارے مسئلے کا حل ہو گیا کہ نہیں یوں کر دیتا ہے یوں اللہ سے لے کر دے دیتا ہے یوں زبردستی کر دیتا ہے اللہ فلا اللہ میاں سے یوں منگوا لیتا ہے ارے آؤ اس کی بے پنا ذات کو دیکھو ساڑھے نو سو سال مار کھائی قرآن گواہ ہے سینکڑوں جگہ نو علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ہے اور ایک بیٹے کا نام لے لیا اللہ کا جلال دیکھو اور پھر نبی کے سوا اللہ کے جلال کو کون سمجھ سکتا ہے اللہ کے قہر کو جتنا پیغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھتا اس لیے کہ وہ براہ راست اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے فرمایا اگر نے دوسری دفعہ اگر نے اپنے بیٹے کا سوال کر لیا تیرے تیرے سر سے میں پیغمبری کی چادر اتار لوں گا فوراً اللہ کے نبی ڈرے پیغمبر اتنے بڑے جلیل القدر نبی ہو کر گھبرائے فوراً جھولی پھیلا دی رب انی اور ان اسألک ما لیس لی علم تغفر لی اکم من الخاسرین او میرے پروردگار او میرے اللہ اگر نے رحم نہ فرمایا تیری کریمی کا دریا مجھے نہ ملا تیرے رحم کی چادر اگر میرے سر سے اتر گئی تو میں مارا جاؤں گا تیرا کرم مانگ مانگتا ہوں تیری بے نیازی کا صدقہ مانگتا ہوں اے رحیم کرم فرما مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے کافر بیٹے کا سوال کر لیا مجھ سے بھول ہو گئی مجھے معافی عطا فرما قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ مسلمانوں واقعات بیان کر کے یہ بات سمجھا دی کہ مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا مجھ پہ کوئی جبر نہیں کر سکتا کوئی ولی کوئی پیغمبر اب تو اس بات تو اس نبی کی ہے جس کا قرآن میں اللہ نے سینکڑوں جگہ ذکر فرمایا اگر ایک بیٹے کی بات کر دی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھڑکی ملی اگر دوبارہ نام لیا تو نبوت میں سے میں تیرا تیرا نبوت سے نام کاٹ دوں گا تو میری تو میری تمہاری کیا ہستی ہے مسلمانوں میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ باتیں کرنے والے فلا یوں کر دے گا فلا یوں کر دے گا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا خدا کی قسم قرآن کی روشنی میں زمین کا ایک ذرہ اپنی جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ نہیں جا سکتا جب تک وہ بے نیاز اجازت بے اجازت نہ دے دے یہ جتنے درختوں کے پتے ہیں یہ سارے اس مالک کی پیداوار ہے جتنی زمین میں گلے یہ سبزیاں یہ ترکاریاں یہ لہ سبزیاں یہ گرتی آبشارے یہ برف پوش وادیا چاند کا آنا سورج کا جانا سورج کا آنا چاند کا جانا لیل و نہار کی گردش یہ سارا نظام کائنات میرے رب کے قبضے قدرت میں ہے کس کو زندگی دینا کس کو موت موت دینا کس کو بیماری کے کس کو بیماری دینا کس کو کس پر بیماری مسلط کرنا کس کو اس بیماری سے شفا دینا مسلمانوں شفا دینے والا بیماری دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے یہ میرا آپ کا بنیادی عقیدہ ہے میرا خدا ذات میں بھی یکتا ہے صفات میں بھی یکتا ہے مسلمانوں اللہ جس کو چاہے جتنی چاہے زندگی دے اللہ جس کو چاہے جتنا جتنا چاہے زندہ رکھے اور اللہ جس کو چاہے جب چاہے جس حال میں چاہے جس جگہ پر چاہے اللہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دے یہ ستارے یہ اسی کے پیداوار ہے یہ چاند یہ سورج اسی کی پیداوار ہے یہ تمہارے باپ دادے اس مالک کے پیداوار ہے وہی موت بیچتا ہے وہی برباد کرتا ہے وہی آباد کرتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے امبیا علیہ مسلط السلام کے واقعات سنا سنا کر مسلمانوں یہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن کریم سے یہ پیغام دینا چاہتا ہے کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا اس لیے آج جو بیماری آئی ہوئی ہے مسلمانوں یہ اللہ کی طرف سے ہے ہم اللہ کے حضور میں توبہ کرے معافی مانگے اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس وبا کو ختم فرمائے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی اس بیماری سے حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ جلد از جلد مجھے اور آپ کو مسجدوں میں جانے والا بنائے واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین